میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے جتنے ایمان سے روزہ ہو جاتا ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے جتنے ایمان سے مسلمان حج کر سکتا ہے ایمان سے مسلمان جہاد کر سکتا ہے جتنے ایمان سے بندہ دین کی دعوت دے سکتا ہے اتنے ہی ایمان اتنا ہی ایمان جہاد کے لیے کافی ہے ہاں جب جہاد میں جاؤ گے تب تمہیں اللہ ایمان کی چوٹی عطا فرمائے گا وضر و تو سنا مل جہاد میں کسی پر رد نہیں کر رہا تبلیغی جماعت والے ہمیں دل سے زیادہ عزیز ہیں لیکن جہاد کے خلاف وسوسہ میں بیان کروں تو میں جھوٹا میرا بھائی بیان کرے تو وہ جھوٹا کوئی بھی بیان کرے وہ جہاد اللہ کا فرض ہے جہاد قرآن کا فرض ہے اللہ نے کہہ دیا انا ذکر و انا لہو لحافظون ہم نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے جب رب قرآن کی حفاظت کرے گا تو جہاد کی بھی ساتھ ساتھ حفاظت ہوگی کوئی وسوسا نہیں چلے گا کوئی اعتراض نہیں چلے گا اگر کوئی وسوسا کرے گا امت میں ایسے دیوانے پیدا ہوں گے جو اپنا دل جلا کے سینہ کھول کے امت کو جہاد سمجھائیں گے جہاد بتائیں گے اور بتاتے بتاتے ان کی زندگیاں بیت جائیں گی مگر خدا کے فریضے پر کسی مثال کھڑنے والے کو پاؤں نہیں رکھنے دیں گے